حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں سننے ابو داود حدیث نمبر 1523